ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے یوم جزا اور کا مالک ہے اور نبی نبی جناب محمد وسلم پر جو ہم سب کی اس کے لیے کا بن ترقی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے جادو کی حقیقت اور اس کا علاج حالانکہ یہ موضوع کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے ہر دور میں جادو کا وجود رہا ہے جادو حق ہے جیسا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو تلاوت کی ہے اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے number eighty one eighty two جس کے اندر اللہ تبارک نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا کہا ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ کہا ہے انشاءاللہ یہ بیان یہ درس آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے بہت کچھ سکھائے گا انشاءاللہ اور ایسی باتیں آج آپ کو سننے میں آئیں گی جو انشاءاللہ آج سے پہلے آپ نے شاید کسی درس میں جادو اور جن کے علاج میں نہیں سنی ہوگی کچھ تجربات بھی ہوں گے کچھ قرآن حدیث کو لے کر کے باتیں بھی ہوں گی اور کچھ میرے ذاتی تجربات بھی ہوں گی جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو میں نے تین حصے میں تقسیم کیا ہے جادو کی مختصر سی تاریخ تاریخ کے ساتھ اس کی نشانیاں اس کے سمٹمس کیا ہیں پھر آخری حصہ جو وہ علاج کا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی جیسے اس میں انشاءاللہ شاء موضوع سے جڑا ہوا سوال کریں کیوں کہ جادو جن کا حلول ہونا اور نظر بد اور نظر بد میں بھی حسد اور نظر اور نظر بد یہ تین الگ سیکشنز ہے اگر میں سب کو لے کر جوڑوں تو مجھے سالوں درکار ہے اور اگر صرف جناتوں کی حقیقت پر بیان کروں تو مجھے مہینوں لگ جائیں گے ان اسی لیے میں اپنے مختصر سے وقت میں جو مجھے دیا گیا ہے اور عشق کا وقت میرے خیال سے کافی قریب بھی ہے سوال و جواب کا سیکشن کافی لمبا ہوگا انشاءاللہ تو کوشش یہ کرے کہ جادو کے اوپر سوالات کریں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ تو شروعات کرتے ہیں میں نے جو آیت پیش کی ہے جب میں بمبئی سے حیدرآباد آیا کیو تو سکندر آباد کے اندر کچھ لوگوں نے ایک فاؤنڈیشن قائم کیا جس کا نام ہے الحق فاؤنڈیشن اور جہاں تک میری تحقیق رہی ہے چونکہ میں شیعہ رہ چکا ہوں اور الحمدللہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی فرقے پائے جاتے تقریباً تقریباً ساری فرقوں کا میرا مطالعہ ہے الحمد للہ ان کی کتابوں پر اور ان کے علماؤں سے میرا رابطہ قائم رہا ہے تو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کو آج سے پندرہ یا پچیس سال پہلے مولانا شمس پیر زیادہ دعوت القرآن والوں نے قائم کیا تھا جس کے کچھ چھیٹے کچھ عقائد کے چھیٹے جماعت اسلامی پر بھی آئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں اور جماعت اسلامی بھی جادو کا انکار کرتی ہے بہرحال منقور حدیث میں شامل ہے حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں لیکن کام ادھر سے پکڑے یا ادھر سے انکار تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے کیونکہ جادو کا ذکر امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ قرآن کے اندر لفظ جادو کو جو ہے عربی میں سحر کا لفظ دیا گیا ہے اور وہ ساٹھ مرتبہ ذکر کیا ہے کتنی مطلب سکسٹی مرتبہ سکسٹی ٹائمس یعنی ساٹھ مرتبہ اور جادو کا ہونا حق ہے تو جب میں حیدرآباد پہنچا تو انہوں نے ایک چاہیے کیا تھا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے جادو نہیں ہو سکتا اگر جادو ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو ہونے کی بنسبت جو وہی السلام اللہ کے نبی وسلم پر لے آتے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ ذہنی طور سے بیمار ہو گئے تھے یعنی اما عائشہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرنے کا جب عزم کرتے تو گویا انہیں محسوس ہوتا کہ وہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں جبکہ اس حدیث کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں کہ جادو ہونا اللہ کے نبی پر جسمانی بیماری کی دلیل دے رہا ہے یہ حدیث روحانی بیماری کی دلیل نہیں دے رہا اللہ اللہ کرتھ پر کیا آپ روحانی بیماری سے مقروض ہو گئے تھے ناؤز بلّہ جو وہی جب السلام لے کر آتے تھے تو اللہ کرتن بھول جایا کرتے تھے یا آپ صحابہ اکرام کو کنوے نہیں کر پاتے تھے یہاں پر وہ اجت نہیں کر رہی رہی حضرت عائشہ فرما کہ آپ جو ہے جسمانی طور سے بیمار ہو گئے تھے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جو ماضا کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو مسلسل کئی دنوں تک سر میں ایک شدید قسم کا درد ہوا کرتا تھا ایک روایت یہ بھی جو اجت کرتی ہے کہ آپ جسمانی طور پہ بیمار ہو گئے تھے اور جادو جن لوگوں پر ہوتا ہے اور میں خود سال تک سات سال تک اس کا مریض رہا ہوں تو وہ آدمی جو ہے جسمانی طور پہ سب سے پہلے بیمار ہو جاتا ہے نامردی کا شکار ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے سست اور کاہل ہو جاتا ہے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں کے اندر پھرتیاں کم ہو جاتی ہے اس کی اس طرح کے کئی اعضا ہے جو اس کے جسم کے جو کام کرنا حرکت کرنا بند کر دیتے ڈپینڈ اپون کہ جادو کی شدت کتنی ہے جادوگر کتنا غلاغت کے اندر مفتلا ہے کتنے گندے شیاتیم جادو کے ساتھ اس کے اندر لپیٹ کر بھیجا ہے تو بہرحال بات آگے چلی تو انہوں نے کہا کہ جادو نہیں ہو سکتا جادو کا ہم انکار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وجوہات بتائی کہ اگر ہم اس کو مان لے تو اللہ کے رسول اللہ کے تھے جبکہ قرآن خود کہتا ہے اللہ بے حسور سو دو میں کہ جادو ہوتا تو ہے لیکن اللہ کے عزم کے ساتھ جب تک اللہ کا عزم نہ ہو تو کسی شخص پر بھی جادو نہیں ہو سکتا اور جب اللہ کا عزم ہو جائے تو موسا علیہ السلام جیسا نبی جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ وہ کلیم اللہ تھا اللہ سے کلام کرتا تھا سورہ کے اندر آتا ہے کہ موسا علیہ السلام کو رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آئی جب فرون کے جادوگروں نے اپنے اپنی رسیوں کو ڈالا تو وہ سانپ کی شکل میں اختیار کر لی گئی رسیوں نے اور وہ دوڑتی ہوئی نظر آئی اور اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسا تم ڈرو مت یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور ہم اس کو اس کی اصلی شکل میں لوٹا دیں گے یہاں سے دلیل مل رہی ہے کہ جب اللہ کا عزم ہوتا ہے تو موسا علیہ السلام جیسا نبی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ وہ نبی تھا جس نے ملک الموت کو ایک گھوسا مارا تھا لیکن وہ جادو کی شدت سے ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا یہ سورہ آراف خود کہتی ہے اور ہم سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ میں حدیث سے الحمد للہ اور ہمارا مسلک بڑا کھلا ہوا مسلک ہے الحمد للہ ساری دنیا میں ایسا مسلک کہیں نہیں پایا جاتا ہمارے دوستوں جو ہمیں کھلی ہی چھوڑ دیتا ہے کہ تم وید بھی پڑھو بائبل بھی پڑھو زورسٹرزم بھی پڑھو لیکن تم مانو اسی کو جو اللہ اس کے رسول سے ملتی جلتی بات ہے تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سورے فلک اور سورہ ناس کا نازل ہونا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے علاج کے بنسبت تھا وہ علاج کے لیے اللہ کے رسول پر وہ نازل کی گئی تھی صورتیں کس طرح نازل کی تھی بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کے بارے میں راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے نامی انسانی شکل میں آئے ایک سر کے پاس کھڑا ہوا ایک پیر کے پاس اور اس نے پوچھا کہ شخص پر کیا ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کہا کہ لبید نامد ایک شخص نے جو مدینہ کے قبیلے کا جو جادوگروں کے قبیلوں کا سب سے بڑا جادوگر ہے یہودیوں کا اس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا ہے اور بال میں گیارہ گرے لگائی ہیں جس کو کھجور کے کھکار میں رکھ کر اس نے دروان کنویں کے اندر دفن کر دیا ہے اما عشا روایت کرتی ہیں بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر دو روایتیں ملتی ہیں کہ اس میں ہے کہ آپ علیہ وسلم خود گئے اور ایک روایت میں کہ آپ نے حضرت علی کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا اس کو نکلوایا اس پر فلک اور ناس پڑی دیکھیے فلک اور ناس پڑی گیارہ گرے لگی ہوئی تھی گیارہ گرے اور فلک اور ناس کی جب آیتوں کو ہم ایڈ کرتے ہیں ایک میں پانچ اور ایک میں چھ تو وہ بھی گیارہ ہوتی ہیں یہاں سے گیارہ بار دم کرنے کی دلیل بھی ہم کو ملتی ہے کیونکہ اللہ کے گیارہ بار دم کیا ہے گیارہ گرے لگے ہوئے بال پر آگے چلتے ہیں کہ جادو کے اوپر کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں حتیٰ کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے بڑے ماہر ہیں تابعین اول درجے کے تابعین ہیں کئی حدیثیں ان سے محدثین لیا کرتے ہیں حضرت ابو کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں اس کے علاوہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن قیوم جوزی ابن کثیر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی علماء اکرام جو سلف میں گزرے ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہے جین اور جادو کے اوپر مطالعہ کرنے والے جانتے ہوں گے الحمد لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اب تک عوام میں نہیں پہنچ سکی ہے وہ باتیں کیا ہیں وہی میری آج کا ٹاپک کا سب سے ہائی لائٹ سبجیکٹ ہوگا وہ بات میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اتنی تحقیق ہو جانے کے باوجود بھی کتابیں جو ہے پچاس ساٹھ روپے میں بازار میں مل رہی ہے آپ جانتے ہیں میں جس شہر سے آیا ہوں اس شہر کا نام ہے حیدرآباد اور اسے کہا جاتا ہے it's a cities of rocky یعنی وہ مولجوں کا جو دم دھار بک کرتے ان کا شہر ہے میں سمجھتا ہوں میری تحقیق سے آج کی تاریخ میں حیدرآباد کے اندر سو سے زائد لوگ ہیں جو قرآن حدیث کا علاج کرتے کتنے قرآن حدیث کی روشنی میں دم دھاڑ کا کام کرتے لیکن اس کے علاوہ بھی جب آپ ان کے سینٹرز میں جائیں گے جو فیس اب اللہ وہ لوگ چلا رہے ہیں آپ پیشنٹوں سے پوچھیں گے آپ کتنے سال سے تو لوگ کہیں گے ہم پانچ سال سے آ رہے ہیں چار سال سے آ رہے ہیں کچھ تو کہیں گے ہم سالوں سے آ رہے ہیں حالات ویسے کے ویسے ہی تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم توحید کا اتنا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس علاج ہے حقیقت میں یہ علاج صرف اہل حدیثوں کے پاس ہے ہی میں کہتا ہوں میرا رب جانتا ہے کہ وہ علاج جس میں شری دم جھاڑ پھوٹ ہے وہ صرف اہل حدیث کے پاس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس علاج کے دو مرحلے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا ایک ہے دم جو شری ہے اور ایک ہے دم جو شرکیہ ہے اور الحمدللہ اہل حدیث جتنے بھی ہیں وہ شری علاج کرتے غیر شری علاج کوئی بھی نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کو شفا حاصل نہیں ہو رہی اور ان کا مرض پہلے سے بھی زیادہ جو ہے دگنا تگنا ہو چکا ہے تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور کے جو دنیا کے سب سے بڑے مولج ہے راکی ہیں دم جھاڑ پھونک کرنے والے جن کا نام ہے شیخ عبد السلام واحد بالی جو سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں الحمد اور ان کی کئی کتابیں شائع ہیں الوقایا جادو کی حقیقت اور اس کا علاج اور ایسے ہی کئی کتابیں جس کا ترجمہ بھی جو ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں مہیا ہے اس کے باوجود بھی راکی حضرات لوگوں کا علاج وقت پر نہیں کر پا رہے جبکہ چھوٹے چھوٹے مرض ہیں ان کے اوپر لیکن وہ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ کہ تجربات بڑے کم ہیں ایکسپیرینس بہت کم ہے کچھ لوگوں نے ان سے تجربات حاصل کی جو چالیس پچاس سال پرانے راکی ہیں اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جادو جو ہے اس کے کرنے کا سسٹم بھی ہر دور میں جس طرح فیشن بدلتی ہے ہم لوگ بولتے کہ ایک زمانے میں اس طرح کی ٹوپی نہیں ہوا کرتی تھی آپ لوگ بھی لیکن اب ٹوپی تو وہی ہے لیکن اس کے اندر نقش و نگار بدل کے آ گئی اسی طرح جادو کا بھی نہیں وہی دور رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں جو دور کا جادو رہا گرا لگا کر کے جادو کرنا وہ بہت کم ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے عوام کو سمجھانے کے لیے جادو کی تین سب سے بڑی کیٹیگریز ہے اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے تین کیٹیگریز ہے تین خطے ہیں جادو کے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے عوام کو بھی اور علاج کرنے والے راکھیوں کو بھی سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے اٹن سوسری یعنی کھلا دینے والا جادو اور یہ بڑا عام ہے کیونکہ میں کلکتہ میں آیا ہوں علاج کے سلسلے میں اور لوگوں کے پاس جا رہا ہوں ان کا علاج کرنے کے لیے الحمد للہ تو تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ ninety nine point nine percent لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہے کیونکہ کھلا دینے والا جادو بڑا آسان ہے حیدرآباد میں بھی وہی حال ہے بمبئی میں بھی وہی حال ہے بنگلور کے اندر بھی وہی حال ہے کیرلا میں بھی وہی حال ہے کیونکہ یہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جادوگر دو چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ایک انسان کا اور ایک جنات کا وہ میں آگے بتاؤں گا کہ انسان کا استعمال اور جنات کا استعمال وہ کس طرح کرتے ہیں دوسری کیٹیگری ہے دوسرا خطہ ہے دوسرا پارٹ ہے سوسری یعنی وہ جادو جس کو کہ انسان نانگ لیتا ہے جس کو ہم لوگ ہیں نا کہ اتارا کر کے روڈ پر پھینک دیا ہے اب آدمی اس پر سے کر چلا جاتا ہے تو وہ جو چیز جس کے اوپر تھی جس کا اتارا کر کے پھینکا ہے اور وہ چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے اور تیسری اور سب سے آخری قسم ہے وہ ہے سمبولک سوسری سمبولک سوسری کہتے ہیں جس سے جادوگر استعمال کرتا ہے مریض کے بال کو لے کر کے چاہے وہ سر کا ہو چاہے وہ بغل کا ہو چاہے وہ ناخون ہو چاہے وہ ناپ کے نیچے کے بال ہو چاہے وہ اس کے پسینے کے بدبو والے کپڑے ہو چاہے وہ چڈی ہو انڈر گارمنٹس ہو بنیان ہو کپڑے ہو ناخون ہو پیر کے نیچے کی مٹی ہو تصویر ہو ناک کا بال ہو ان چیزوں کا استعمال کر کے وہ تیسری قسم کا جادو کرتا ہے تو جادو کو جو ہے میں نے تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے حالانکہ اس کے علاج کا بڑا آسان طریقہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس میں جو سب سے مشکل ہے اب وہ چوتھی تیسری کیٹیگری آئے گی وہ ہے سینٹ سوسری یعنی وہ جادو جس کے اندر سارا کام جادوگر جناتوں کے تھرو کرتا ہے یعنی اس میں انسان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا جیسے مان لو اب گھر کے اندر کچھ سامان رکھا ہوا ہے کپڑے دھونے کے رکھے ہوئے واشنگ مشین کے اندر یعنی کل صبح اس کو دھونا ہے اب صبح جب لوگ کپڑے دھونے کے لیے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لیڈیز جو بہنیں ہماری ان کا نوز پیس غائب ہے رومال غائب ہے پیر کا دو موزہ ڈالا گیا تھا دھونے کے لیے تو ایک موزہ ہے تو وہ کہاں گیا جبکہ گھر میں کوئی آیا بھی نہیں تھا تو ایسے حالات میں جادوگر کیا کرتا ہے جو شاطر جادوگر ہوتے ہیں جو بکار جادوگر ہوتے ہیں اللہ کی لانت ان کے اوپر یہ لوگ جناتوں کو بیچ کر کے وہ چیزوں کو منگواتے ہیں کیونکہ وہاں پر انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہوگی تو آپ کے گھر میں آ کر اگر آپ کی استعمال کی چیز مانگے گا تو آپ کو شک ہوگا آپ اس سے سوال کریں گے کہ بھائی یہ شخص آ کر کیوں مانگ رہا ہے بالکل صحیح ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ جناتوں کو بیچ کر کے اس چیز کا مطالبہ کرواتا ہے اور اس کے لیے بڑی پیسے کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے اور یہ جو جادو کی قسم ہے یہ بہت ہی مشکل قسم ہے اس کو کہتے ہیں سوسری بعض دفعہ اس کے اندر ایک جن کے علاوہ سو سو جن بھی کام کرتے ہیں یعنی سو جن کچھ جن لانے والے کچھ جن کھلانے والے کچھ جن کپڑا چوری کرنے والے کچھ جن جو ہے پریشان کرنے والے گھر کے اندر داخل ہو کر کے اس طرح کے کام کرتے ہیں چوتھی گری اور یہ جو کیٹیگری ہے اس کے لیے ایک مولج کو ایک حامل کو توڑنا یہ بہت ہی مشکل ہوگا جب تک کہ وہ اس کے اندر تجربے کار نہ ہو جائے حالانکہ اس کا علاج بھی بڑا آسان ہے انشاءاللہ تو یہ چار کیٹیگری میں سب تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ ہوگی پہلی کون سی ہے کھلایا ہوا جادو دوسرا نانگا ہوا جاتا اسٹیپ تیسرا اپنے کپڑوں کا سوسری یعنی کپڑوں کا کا کا بالوں ناخنوں استعمال کیا اور چوتھی جو ہے جناتوں سے مدد لے کے یعنی سارا کام جناتوں کے تھرو کرنے والا اس کو کہتے ہیں سینٹ سوسری یہ چار بڑے بڑے خطے ہیں جادو کے اب اس کی نشانیاں کیا ہیں اگر کسی شخص پر جادو ہو جائے تو بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کس کے پاس جائیں وہ بھی تو جادوگر ہو سکتا ہے وہ ماں کا نام پوچھتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتا ہے ہم اس کے پاس کیسے جائیں ہم کو کیسے پتا چلے سب سے آسان علاج سب سے آسان جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کسی پر جادو ہوا ہے اور وہ دیندار ہے وہ نماز کا پابند ہے وہ توحید والا ہے تو وہ مسجد سے دور ہو جائے گا وہ مسجد سے دور ہو جائے گا اور اس کو اللہ اس کے رسول کی محفلوں میں گھسن محسوس ہوگی اس کو گھٹن محسوس ہوگی وہ اپنے آپ کو بڑا ہی گھٹن محسوس کرے گا اگر مسجد آیا نماز پڑھے گا بھاگے گا اگر ایسی محفلوں میں بیٹھا تو بیٹھ نہیں پائے گا بے بے چین چین ہوگا وہ دوسرا جو سب سے اہم سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خواب آنا شروع ہو جائے گے خواب کس طرح کے خواب کہ وہ آسمان میں اڑ رہا ہے نیچے گر رہا ہے نیچے گرتا ہی چلا جا رہا ہے گرتے ہی چلا جا رہا ہے ہری ہری ہریالی دیکھنا سانپوں کو دیکھنا بچھوؤں کو دیکھنا سانپوں کا اس کو بار بار ڈسنا چھپکلیوں کا اس کے جسم سے مس کر جانا شیر کا اس کو دوڑانا شیروں کا اس کو چیر پھاڑ کر کے کھانا سمجھ رہے آپ یہ جو ہے سب سے اہم سمٹمس ہے کالے کالے لمبے لمبے لوگ اس کو نظر آنا کچھ لوگ ایسے جن کے سروں پر بال نہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں وہ دوڑتے ہی جا رہا ہے لیکن وہ دوڑ نہیں پا رہا ہے یہ وہ نشانیاں ہیں یہ وہ سمٹمس ہے جس سے آدمی پتا کر سکتا ہے کہ میرے اوپر کچھ نہ کچھ روحانی مرض ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوسری اور تیسری اس کے بعد جو سب سے اہم سمٹمس یہ کہ وہ قرآن پڑھنے سے بڑا کترائے گا قرآن پڑھنے سے تو قرآن پڑھ نہیں پائے گا اللہ کا ذکر نہیں کر پائے گا وہ وضو کی حالت میں رہنے سے کترائے گا وہ نہانے سے کترائے گا اس کے جسم سے ایک عجیب سی گندی سی بدبو آئے گی اس کے پیخانے میں ایک عجیب سی بدبو آئے گی اس کے پیٹ میں مسلسل درد ہوگا سر میں مسلسل درد ہوگا اس کی آنکھیں کمزور پڑ جائے گی اور سب سے اہم چیز جو اس کے اندر جو خطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہا ہے سارے ٹیسٹ کرا چکا ہے تو سارے ٹیسٹ جو ہے اس کو وہ کلیئر بتائیں گے یعنی ایکس را کلیئر لیا ایم آر آئی کرا تو کلیئر رپورٹس ایک دم کلیئر ہے اب ڈاکٹر اس کو کیا بولیں گے کہ بھائی تمہارے اندر وٹامن کی کمی ہے خون کی کمی ہے تو وہ بولے گا میں تو ہٹا کٹا ہونا میرے اندر وٹامن کی ضرورت تو پھر یہ کیا معاملہ چل رہا ہے چوتھی اور پانچویں چیز جو ہے وہ رات میں جاگے گا اور افسوس کی بات ہے کہ اس کو نیند کب آئے گی جب فجر کے وقت کی اذان ہوگی تو اس کو نیند آئے گی اور وہ دن میں سوئے گا اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے بیوی کے ساتھ رہے تو بیوی کی باتیں اس کو پسند نہیں آئے گی دونوں میں جھگڑے ہوں گے اگر وہ اچھی کمائی کر کے لا رہا ہے تو اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی سمجھ رہا گھر سے چیزوں کا چوری ہونا شروع ہو جائے گا بچوں کی بیماریاں شروع ہو جائے گی جبکہ ڈاکٹر ان کو یہ بھی بتا رہے کہ آپ کے بچے کے اندر کوئی مرض نہیں ہے تو یہ سب جو ہے سمٹمس ہیں اب اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کس طریقے سے اگر ہمارے پاس مالج نہ ہو ہمارے پاس وہ ذرائع نہ ہو کسی صحیح مولس تک نہ پہنچ سکے کسی پر بھروسہ نہ کر سکے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں جو بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا کہ اتنے سینٹر کھلے ہونے کے باوجود بھی آج حیدرآباد کے اندر کچھ ہمارے حضرات ایسے جو لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں علاج کرنے کے لیے جبکہ فری میں علاج ہو رہا ہے لیکن علاج نہیں ہونے کی بنیاد پہ لوگ وہاں لاکھوں روپیہ دینے کو تیار ہے کیوں اس کی وجہ یہ کہ علاج کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے جب ہم عرب کے بڑے بڑے مورچین جو علاج کرنے والے جو راکی حضرات ہیں مولوی حضرت ان کو پڑھتے جیسے شیخ عبد العزیز عبداللہ بن باز کتنے لوگ یہاں جانتے ہیں کہ شیخ عبد العزیز عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ راکی تھے رکیا کرتے تھے کوئی بتا سکتا ہے نائنٹین ایٹی نائن کا انقلاب پیپر اگر یہاں آتا ہوگا تو میں تو نہیں جانتا ہوں اس کی کاپی کے اندر ریاض سے ایک نیوز شاید تھی کہ شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ کے ایک اسٹوڈینٹ مصر کی ایک عورت کے اوپر رکیا پڑ رہے تھے جب جین اوپر آیا تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تو اللہ کے حکم سے باہر نکل جا اگر تو نہیں نکلا تو میں شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز کو بلاؤں گا تو اس نے کہا اس نے کہا اس کے الفاظ پیپر میں موجود ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں ابھی چلا جاتا ہوں لیکن تم ان کو مت بلاؤ کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں ہم ان کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں اللہ ہو کر تو شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی روپیہ پڑھتے تھے شیخ اتحمین بھی روپیہ پڑھتے تھے شیخ صالح الفوزان یہ بھی روپیہ پڑھتے ہیں اور میں نے کہا کہ شیخ الغامدی رحمۃ اللہ علیہ جو موضوع کافی لوگ ہیں عرب کے اندر ماشاء اللہ جو روپیہ جانتے اور پڑھ رہے الحمد للہ جو ماشاء اللہ مزید نبی نماز بھی پڑھاتے ہیں اس کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے شیخ عبد العبینہ بلال فلپ کی کتاب ہے اسلامک ٹریڈیشن آف اسلام اس کتاب کو آپ انشاءاللہ بازار سے لائیے اس کے اندر کافی کچھ معلومات آپ کو ملے گی انشاءاللہ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ چار وجوہات ہے جس وجہ سے ہم لوگوں کو وہ مرض کا پتہ چلنے کے باوجود بھی ہم اتنا آسان نہیں کر پائے جیسے کہ میں نے بتایا کہ چپکلی کا بار بار بار میں خواب میں آنا جسم سے مست کر جانا میرے بھائیوں خوابوں کی تعبیر پہ اللہ نے مجھے امور دیا ہے لیکن ان خوابوں کی جو جن اور شیاطین سے ریلیٹڈ کرتی ہیں یا جو جادو سے ریلیٹڈ کرتی ہیں میں خوابوں کی تعبیر دیتا ہوں سنن ابو داود کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے خواب کا معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص چالیس سال پہلے بھی کسی خواب کو دیکھا ہے اور اس کی تعبیر آ کر آپ سے مانگ لے آپ اس کی تعبیر دے دو تو اس کا اثر اس کے اوپر چالیس سال سے بھی زیادہ معلق رہتا ہے جیسے ہی آپ نے اس کی تعبیر دی اس کا اثر وہاں سے اس کا شروع ہو جائے گا یہ سننے میں بہت کی صحیح حدیث ہے اسی حدیث کے نیچے امام محمود اور ایک صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر اس طرح پوری ہوتی ہے جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے پیروں سے مٹی کو جھاڑتا ہے کتنی جلدی جھاڑتا ہے جب وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اگر تم نے کسی خواب کی تعبیر کسی کو دی تو وہیں سے شروع ہو جائے گی اس لیے خوابوں کی تعبیر کو دینے سے بہت بچنا چاہیے سوائے ان کے جس کے پاس خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہو یاد رکھیے خوابوں کی تعبیر کا علم دینا کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا یہ خود صلاح حضرت عباس حضرت عباس کے جو شاگرد ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ابن سرین کی کتاب ہے تعبیر اور رکیا انٹرپریٹیشن آف ڈریمس اس کو آپ پڑھیے لیکن نالج کے لیے کتابوں سے پڑھ کے آپ تعبیر نہ دیجیے کیونکہ کتابوں سے پڑھ کر تعبیر دینے کا علم کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا یہ خصوصاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو خوابوں کی تعبیر کا بڑا گہرا تعلق ہے جین اور جادو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب اور رکیا یعنی خوابوں کی تعبیر کے باب میں لے کر آیا فرمایا کہ جب بڑے بڑے دگرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیمار پڑنے لگے مدینہ پہنچتے تو حضرت ابکر صدیق آتے ہیں اور فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جب ہم مکہ میں تھے تو بیمار نہیں پڑتے تھے تو آپ مکہ کی طرح مدینہ کے لیے بھی دعا کر دیے تاکہ یہ تیار ہو جائے کیونکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو ممبر پر مار کر ہاضا طیب ہاضا طیب یہ طیب ہے یہ طیب ہے دجال اس میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا امام مسلم لے کر آئے کتاب الفیطان کے اندر حضرت عائشہ سے ایک روایت کیا حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر کسی بھی طریقے کی وبا بیماری اور بدت داخل نہیں ہو سکتی الحمد یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کی کتاب الفتان میں امام مسلم اس کو لے کر کے آئے تو روایت آگے چلتی ہے تو حضرت بکر فرماتے کہ اللہ سے آپ دعا کیجیے کہ مدینہ کے اندر بھی اسی طرح طیب ہو جائے جس طرح مکہ طیب تھا کیونکہ ہم لوگ یہاں پر حجرت کر کے بیمار ہو جا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ سے کچھ دور پر ضرور نامک کچھ وادی ہے ایک وادی نامک ایک شہر ہے چھوٹا سی دل حذیفہ نام ہے اس کا اس کے اندر ایک کالی عورت مدینہ سے نکل کر کے اس وادیوں میں چلی گئی جانتے وہ کیا ہے امام ابن قیوم جوزی رحمت اللہ فرماتے کہ وہ جنی تھی وہ کیا تھی وہ جنی تھی کالی جیسے ہی وہ نکل کے جاتی صبح اٹھتی ساری صحابہ جو ہے یاب ہو جاتی تو جن کا اور جادو کا تمہارے جسم میں آنا ایک بیماری دینا ہے کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اخلی ایک الگ مخلوق بنا ہے ہم کو ایک الگ مخلوق بنا ہے اسی لیے ہماری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی جو بھائی بھی اگر اب تک اس شعور کے اندر تھے کہ جنوں سے مدد لینا جائز ہے مومن جنوں سے مدد لینا جائز ہے تو وہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے نمبر 128 اور 130 میں فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے جنات اور انسانوں کو ایک لائن میں اللہ تعالیٰ خلا کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ تم میں سے کون ہے جو بعض اور بعض کی مدد کیا کرتا تھا تو وہ جن کہ ہم میں سے بعض وہ تھے جو انسانوں کی مدد کیا کرتے تھے اور انسان کہیں گے کہ ہم میں سے بعض وہ تھے جو جناتوں کی مدد کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اب تم دونوں کا ٹھکانا جاننا میں میرے بھائیوں سوچو کہ میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر چلا گیا اس دنیا سے اور وہ وہ نبی تھا جو جناتوں کو تبلیغ کرتا تھا اگر جناتوں سے مدد لینا جائز ہوتا تو میرا نبی یہ کہتا کہ مجھے ذرا دو کھجور تو لا کر دے دو ذرا جا کر ابو جہل کو خلافہ تو مار کر آ جاؤ لیکن میرے نبی نے کبھی جناتوں سے مدد نہیں لی تو میرے بھائیوں اپنے دماغ سے گمان نکال دو کہ مومن جنوں سے مدد لینا جائز ہے یہ کتا ہی جائز نہیں ہے امام سالح منجد جن کی ویب سائٹ ہے اسلامک اے جو جدید طور کے بہت بڑے مفتی ہیں سعودی کے ان کا یہ فتوا ہے کہ اگر کوئی شخص جناتوں سے مدد لیتا ہے خواہ وہ مومن جی نہیں کیوں نہ ہو خواہ وہ مومن جی نہیں کیوں نہ ہو اگر وہ مر جائے تو اسے گسل نہ دو اگر وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو حتیٰ کہ اس کی جنازے کی نماز تک نہ پڑھو اتنے سخت ہے ہمارے علماء علما تو مسئلہ تھا خوابوں کا جادو سے تعلق بڑا گہرا تعلق چپکلی کا خواب میں بار بار آنا یہ کیا وجوہات ہے جو میں نے بیان کیا کہ چپکلی بار بار نظر آتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ چپکلی ان کو مست کر رہی ہے بعض دفعہ چپکلی ان کو دوڑاتی ہے وہ دوڑتے چلے جاتے ہیں جادوگر جب کسی کو بیمار کرنے کا جادو استعمال کرتا ہے اللہ کے حکم سے تو وہ چپکلی کی دم کو نچوڑتا ہے رس کی طرح اور اس کے رس کو مریض کے پیٹ تک پہنچاتا ہے جناتوں کے ذریعے بھی اور انسانوں کے ذریعے بھی یعنی اٹن سوسری جو میں نے پہلے بتلایا تھا دوسرا یہ اگر کوئی جادوگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے پلا شخص کو کینسر ہو جائے ٹی بی ہو جائے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے چپکلی کو لے کر کے اس کی بلی دیتا ہے یعنی جلتی ہوئی آنکھ پر اس کو بھونجتا ہے اور جیسے وہ یہاں بھونجنا شروع کرتا ہے اس کو آنکھ پر وہاں پیشنٹ کا جسم جو ہے گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے پیٹ کا حصہ اس کے گردن کا حصہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ بات میں نے آج سے تقریباً چار سال پہلے حیدرآباد میں کہی کہ ہارٹ اٹیک کینسر پیٹ کا کینسر یا انٹن انٹن انٹسٹائن کا کینسر یعنی آتڑیوں کا جو ٹی بی ہوتا ہے یہ کینسر ہوتا ہے اس کی کوئی بھی اصل سائنس کے اندر موجود نہیں ہے عرب کے علماء اب کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے جن کے مس کر جانے سے یا جادو کے وجہ سے ہوتا ہے اس کی دلیل شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے اسٹوڈنٹ ہے جن کی ایک کتاب مکہ سے شائع ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیے اس کتاب کا نام ہے two hundred science of magician یعنی جادوگروں کی دو سو نشانیاں اس کے اندر انہوں نے یہ بات کو ثابت کیا ہے کہ جادوگر جب کسی کو بیماری کا جادو دینا چاہتا ہے اللہ کے حکم سے تو چپکلی کا استعمال کرتا ہے یعنی چپکلی کے تھوک کا چپکلی کی دم کا یا اس کو جلا کر کے تو چپکلی کی بہت زیادہ اور بعض جادوگر کو جب میں نے جناتوں کی کاؤنسلنگ کی جب میں ان سے بات کرتا ہوں جب وہ انسانوں کے جسم پر آتے تو وہ خود بتاتے کہ تو خاص کر جناتوں کے جناتوں کی مدد کے لیے جادو کرنے کے لیے چپکلیوں کو پالتا ہے سانپوں کو پالتا ہے اور بعض جادوگر کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مینڈک کو نہ مارو کیا کرو مینڈک کو نہ مارو مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر تم مینڈک کو نہ مار کیونکہ وہ جو ٹراتا ہے نا جو اس کی ٹراہٹ ہے وہ اللہ کی تصویر کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کی تصویر کو بیان کرتا ہے اللہ کے نبی اسلم فرماتے سنا نبو داود کی صحیح حدیث ہے کہ میں تم کو حدود کو مارنے سے منع فرماتا ہوں حدود جانتے نا ایک پرندہ ہوتا ہے جو سلیمان اسلام کے زمانے میں تھا سورہ سبا میں بھی جس کا ذکر جو بات کرتا ہے حدود تو جادوگر کیا کرتا ہے جتنی چیزیں جن کو شریعت نے پامال کرنے سے منع فرما ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور مریض سے اسی چیزوں کو منگواتا ہے کہ تم کالا مرغا لے آؤ تم مینڈک لے آؤ تم حدود لے آؤ تاکہ وہ جتنا شرک اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ڈوبا ہوگا اتنے کڑے اور اتنے طاقت اور اللہ اللہ حکم سے اس کو دیے جائیں گے دوسرا خواب ہے کچے گوشت کا خواب میں نظر آنا کچا گوشت اگر کسی کو خواب میں نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر ان کانٹیکس جادو کی دنیا میں یا علاج کرنے والے یہ دیتے ہیں ہم لوگ تجربے کر لو کہ اس کے اوپر ذہن کی بندش کا جادو کیے گئے میں نے جیسے ایک آدمی کاروبار میں جاتا ہے گھر سے تو بڑا خوش اور قرم ہو کر نکلتا ہے لیکن جیسے ہی کاروبار میں پہنچتا ہے تو اس کا دل گھبرانا چین ہونا شروع ہو جاتا ہے گھر جا کر سو جاتا ہے وہ کاروبار کو جانے کو کتراتے ہیں تو اس طریقے کے لوگوں کو اکثر کچے گوشت کے خواب آتے ہیں سمجھ رہے آپ کچے گوشت کا جو خواب ہے وہ ذہن کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے اب وہ پڑھائی سے بھی شامل پڑھائی میں بھی ہو سکتا ہے کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے شادی بیاہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے دوست سے ملنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بیوی سے ملنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کئی کیٹیگری ہیں ایک جادو جو جدائی کے لیے ہے ایک جادو جو محبت کے لیے ایک جادو جو نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک جادو جو لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے ایک جادو لوگوں کو کنگال کرنے کے لیے ایک جادو لوگوں کو جنون نہیں پاگل کرنے کے لیے ایک جادو آنکھ کی روشنی نکال لینے کے لیے ایک جادو گردے فیل کر دینے کے لیے ایک جادو بہرا کر دینے کے لیے ایک جادو گنگا کر دینے کے لیے ایک جادو پوری طرح پیرالائز کر دینے کے لیے اور یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر سب سے سخت جادو جو ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ جادو جو اللہ کے رسول پر کیا گیا تھا وہ آپ کو موت تک پہنچا دینے کے لیے تھا یہ شرح فصل باری کے اندر صحیح روایت ہے یہ صحیح روایت ہے اور اس کے اندر جو ایک سخت جادو ہے وہ میاں بیوی کے اندر ہے بین المر وزوجی جس کا ذکر سورہ بکرا کی آج نمبر ایک سو دو میں آیا انشاءاللہ میں اپنے علاج کے موضوع پہ آؤں گا انشاءاللہ کیونکہ اتنا کافی ہے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے سوال جواب کا بھی سیکشن ہوگا اور کافی بڑا ہوگا میں سمجھتا ہوں علاج کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ علاج شروع کس طرح کیا جائے ہم لوگ کیا کرتے بعض دفعہ بھائی آ گئے ہاں تم توحید والے بولے ہاں توحید والا ہو شرک اور بدت سے یہ جو شیطان میں نے جمعہ بھی بولا کہ تو شرک اور بدت مت کر باقی سب کا ٹی وی دیکھ رہے کہاں سے علاج ہوگا کہاں سے علاقے میں جب گھر میں گیا یہاں پر آیا ہوں پہلے میں نے میرا اصول یہی ہے شیخ بن باز شیخ الحمین سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گھر سے میوزک کے آزا کو باہر نکالو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے دس پندرہ سال پہلے جدہ ہائی سینٹر اس میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا احمد آدم کیا نام تھا احمد آدم اس نے ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر سترہ سال جادو کیا انشاءاللہ اگر پھر میرا کبھی کلکتہ نہ ہوا تو میں اس اس کے کی کیسٹ شائع ہوئی تھی جدہ سیکٹر میں بارہ میں کیسٹ تھی جس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور میں نے حال ہی میں حیدرآباد میں وہ بیان دیا تھا ایک جادوگر کی توبہ اس کے اندر اس نے بیان دے کہ میں کس طرح جادوگر بنا میں گھر سے نکلا تھا حافظ قرآن بننے کے لیے لیکن لوگوں نے مجھے جادوگر بنا دیا وہ کس طرح جادوگر بنا اور ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر اس نے سترہ سال جادو کیا اس دوران اس نے موت کا جادو کیا طلاق کا جادو کیا اور اس کو وہاں کے لوگ جو ہے ولی مانتے تھے یعنی قطب کی جو سیٹ ہوتی ہے ان کے یہاں پر جو قطب کے درجے پہ فائز ہے تو وہ درجے پہ فائز تھا اور اس کے ہاتھوں پر بارہ کرامتی تھی اور دو سو اسی جن جو ہے جو جن سردار تھا اس کا اس اس نے کو دیے تھے وہ کس طرح دیے تھے انشاءاللہ پھر کبھی میں کلکتہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں ایک موضوع رکھوں گا ایک جادوگر کی تو بڑا دلچسپ موضوع ہے وہ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں انشاءاللہ لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں انشاءاللہ تو اس کو سنیے گا کس طرح سے وہ جادوگر بنا چالیس دن وہ ایک گار میں رہتا ہے کیا مطالبہ ہوتا ہے سردار اس کا کس طریقے سے جادو کرتا ہے وہ جادو سیکھتا ہے چالیس دن وہ گار کے اندر رہنے کے بعد اس کے بعد جب وہ گار سے باہر نکلتا ہے وہ باہم ننگا ہو کر کے نماز پڑھتا ہے دو رکعت اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تم پر نماز معاف ہے اب تم اللہ کے ولی بن گئے ہو سمجھ رہے آپ ایسی کئی چیزیں انشاءاللہ اس میں آئے گی پھر کبھی چونکہ موضوع میرا وہ نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے اپنے بیان کے اندر کہ ہی ٹی وی جس گھر میں ہوتا ہے سن لو میرے بھائی اہل عزیز بھائی ہو سن لو جس گھر میں ٹی وی ہوتا ہے اس گھر میں ہم جادوگروں کو علاج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے بڑا آسان ہوتا ہے کیوں آسان ہو جاتا ہے جانتے آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہم کیا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں احمد آدم ہم لوگ جب کسی کے اوپر جادو کرنا ہوتا تو اس سے پہلے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لیتے اچھا ہم لوگ اکثر سنتے کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ پوچھے کہ تمہاری ماں کا نام تو اس کو اپنی ماں کا نام مت بتاؤ وہ ہے سنے ہوں گے آپ لوگ کئی بیانات میں بھی سنو اس کی وجہ لیکن آج تک پتہ نہیں چلی اس کی وجہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ماں کا نام پوچھنے والا جادوگر کیوں ہے کیا ریلیشن ہے ماں کے نام سے آج میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیے ایک بنیادی نے سمجھ لیجیے جادوگر جو ہوتا ہے اس کے پاس جادو کو رکھنے کے لیے صرف تین جگہ ہوتی ہے صرف تین جگہ صرف تین جگہ وہ جادو کو رکھ سکتا ہے ایک زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا کر ایک پانی کے اندر دوسرا زمین کے اندر دفنا کر اس کے پاس چوتھی اور کوئی جگہ نہیں لیکن وہ رکھے گا کس طرح اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ پیشنٹ سے اس کی ماں کا نام لیتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اور لبیث نے جب جادو کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام تھا آمینہ اور آپ کا نام تھا محمد تو جب اس کا عدد نکل جاتا اللہ والا میری تحقیق یہیں تک ہے میں آگے نہیں گیا کیونکہ میرے کام کی نہیں تو میں اس کو تحقیق کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں تو جب وہ عدد نکالتے ہیں تو تین جگہ میں سے کسی ایک جگہ کا عدد آتا ہے یا تو زمین کے نیچے دفنا کر یا تو پانی کے نیچے یا تو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا کر تو جب آمینا اور محمد کا عدد نکالا جاتا ہے تو وہ آتا ہے مائی اور مائی کہتے ہیں پانی کو عربی میں کیا کہتے ہیں پانی کو جو ہے عربی میں مائی کہتے ہیں یعنی کنویں کے اندر جو پانی تھا اس کے نیچے اس دفنا کر رکھا تھا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے تمہاری ماں کا نام پوچھے تو مت بتاؤ کیونکہ وہ جادوگر ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جادو کو دفنا کر کے رکھتا ہے تو احمد اعظم فرماتا ہے کہ جب ہم کسی سے کسی کا نام پوچھتے ہیں ماں کا نام تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ تم کل آؤ ہم آپ کو بتائیں گے کتنا خرچہ آئے گا تو اس رات وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جنوں کو اس کے گھر میں بیچتا ہے اس کے جنوں کو اس کے گھر میں دیتے کیونکہ نام ایڈریس تو مل گیا ماں کا نام مل گیا کافی ہو گیا ٹھیک ہے تصویر مل گئی تصویر سے جادو ہوتا ہے تو تصویر کو دکھاتے ہم لوگ تصویر کو دکھا کے کیا کرتے بمبئی کے اندر ایک پولیس کا محکمہ ہے اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو بولتے ہیں کرائم برانچ اور ان کے پاس کچھ ایسے کتے ہوتے ہیں جو ٹرین ہوتے ہیں تو کہیں اگر بینک رابری ہو جاتی ہے مرڈر ہو جاتی ہے تو مجرم کیا کرتا ہے اپنا کوئی نشان جس میں اس کے پسینے کی بدبو آتی ہے وہ وہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے وہ چپل ہو جوتا ہو یا اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا کوئی سامان ہو تو جب وہ کتا اس کو سونگتا ہے تو وہ پسینے کی بدبو کو سونگتے ہوئے اس مجرم تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح جب وہ فوٹو دکھاتا ہے جادوگر جن کو یا اس کی پسینہ لگی ہوئی چیز پہ گرا لگاتا ہے تو وہ جن جو ہے اس کے پسینے کی بدبو کو سونگتے ہوئے اس شخص تک پہنچ جاتے یہ یاد رکھیے یہ وہ چیزیں جو آج سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ شاید کبھی اتنے ڈیپ میں کوئی جاتا بھی نہیں ہے لیکن میرا کام یہ اس کے لیے جانا ضروری ہے اور بتانا بھی ضروری ہے چونکہ اللہ کے رسم فرماتے ہیں کہ دین کو چھپانا یہود اور نسارا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے میرا کام ہے لوگوں کو بتاؤ چونکہ یہ دین ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے آج لوگ اپنی اس مرض کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں حیدرآباد کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی عزت تک داؤ پہ لگا چکی ہے اپنی عزت تک اپنی ماں بہنوں کی عزت تک بیچ چکے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں اور میں کسی اور اپنی رہا ہوں صبر نہیں ہے قرآن کہتا ہے سب سے پہلا سبق کیا ہے یا سلاح صبری و وسلح شیطان آ کے کیا بولتا ہے ارے تو رکیا پڑھانے کہاں جا رہی ہے وہ دیکھ سات بار وہ درگاہ پہ چلی گئی اس کا تو اب تک نہیں ایک سال ہو گیا تو یہ شیطان اس طریقے سے بھی آتا ہے ارے تمہارا کیا علاج ہو رہا ہے قرآن سے تم بولتے ہو قرآن دیکھو ایک باندھ ہے تو ہستی کھیلتی ہوگی اور تعویذ باندھنے سے کمپرومائز ہوتا ہے علاج نہیں ہوتا ہے چھ مہینہ سال بھر کے لیے وہ جن اور وہ جادو جو ہے اندر دب جاتے کیونکہ تم نے شرک کر لیا ہے شیطان تم سے خوش ہو گئے تو وہ چھ مہینے کے لیے سال بھر کے لیے دو سال کے لیے وہ اندر دب جاتا ہے لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو پہلے سے دگنی اور تگنی طاقت لے کر کے آتا ہے کیونکہ تمہارے عقیدے کو آلریڈی وہ خراب کر چکا ہے اور وہ طاقتور ہو چکا ہے تم سے کیونکہ تم سے شرک کرا چکا ہے کل تک وہ تم سے ڈرتا تھا کیونکہ تم تم توحید والے تھے آج سے شرک کرا کر وہ تم پر غالب آ ہے تو چکے احمد فرماتا ہے کہ ہم لوگ رات کو کو جن اس کے گھر میں بھیجتے اور اگر اس کے گھر میں ٹی وی ہوتا اس کے گھر میں ٹی وی ہوتا تو ہم ٹی وی بنانے والے کے لیے دعا کرتے کیا کرتے ٹی وی بنانے والے کے لیے دعا کرتے سوچو ٹی وی بنانے کے دعا کرتے خوش ہو جاتے اور اگر اس کے گھر میں ٹی وی نہیں رہتا اس کے گھر میں ٹی وی نہ ہوتا تو ہمارے لیے کام بڑا مشکل ہوتا ہے جو کام ہم لوگ پانچ ہزار میں لینے والے تھے اس کے لیے ہم پچاس ہزار ڈیمانڈ کرتے جو کام ہم پچاس ہزار میں لینے والے تھے اس کے لیے ہم پانچ ہزار ڈیمانڈ کیوں کیونکہ وہ آدمی متقی پرہیزگار ہے اس کے گھر میں سورے بکرا کی تلاوت ہوتی ہے ہم کیسے داخل ہوں گے پھر بھی فرشتوں کی مار کھاتے ہوئے شیطان اندر داخل ہو جاتا کیوں چونکہ کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں اللہ رسول فرماتے کہ جب رات کا وقت ہو جائے تو اپنے گھروں کے دروازے کو بسم اللہ بول کے بند کر لو تاکہ شیطان داخل لیکن کون کرتا ہے کرے کون علاج تو میرا نبی چودہ سو پچہتر سال پہلے بتا گیا ہے لیکن کرے کون یہاں تو فضر کی نماز میں ہی لوگ نہیں آ رہے ابھی آگے بتاؤں گا میں بڑا گہرا تعلق ہے اس کا فدر کی نماز سے انشاءاللہ تو یہ سب سے پہلا طریقہ ہے علاج کا کہ گھر سے تصویر کو نکال دیا جائے حتیٰ کہ اگر کوئی ضرورت کی بھی تصویر ہے جیسے بعض آپ کو ایسا ہو گیا کہ ڈبوں پر چیزوں پہ بھی چاکلیٹ پیپرمنٹ کی بھی تو اس کو کیا کرے پین سے مٹا دے یا اس کے چہرے کو جو چٹکا دے علما نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کے چہرے کو جو ہے ڈھاپ دیا جائے چٹکا دیا جائے یا پرماننٹ مارکر وغیرہ تو اس سے چھٹکا دیا جائے دوسری چیز میوزک کی جو سسٹم ہے اس کو نکال دیا جائے سچے دل سے توبہ کی جائے اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہے توغرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس کو نکال دیا جائے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے جلا دیا جائے تعویذ کو جائز کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے حالانکہ دو طریقے ہیں لیکن سب سے آسان ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے اس کو جلا دیا جائے لیکن وہ جلانے کی بھی ایک شرط ہے میں آگے بتاؤں گا ان شاء اللہ تو یہ وہ بات تھی جو جادوگر وہ جادوگر جس نے ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر سترہ سال جادو کیا وہ یہ کہتا ہے اور یہ وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ہم کو آپ لوگوں کی سنت کا پتہ نہیں تھا کہ نبی کی سنت کیا ہوتی کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ولی جانتا تھا اور ہمارے طبقے میں تو ایسے لوگوں کی پوجا ہوتی ہے اور حقیقت میں آپ جاؤ اگر آپ اہل حدیثوں کے طبقوں کو چھوڑ کر کسی اور طبقے میں جو لوگ جھاڑ پھوک کا کام کرتے شرکیا وہ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں اللہ کا ان کی پوجا ہوتی ہے وہاں پر کہ ان کے ہاتھ میں نوز بلّہ شفا ہے یہ حضرت صاحب کے ہاتھ پہ اتنے اتنے لوگ بیت کر چکے ہیں ان کی وجہ سے ہم کو شفا ہو جاتی ہے ان کے پاس اتنے موکل ہیں تو فلاں ہے تو ان کو ولی مانتے ہیں تو وہ کیا بولتا تھا کہ اگر کوئی جن ہمارا کسی کے جسم میں داخل کر دیتے اور وہ توحید پسند ہوتا اور وہ بیت الخلا کے اندر جانے کی دعا پڑتا کیا دعا بسم اللہ اللہ اور خوبصورت تو وہ جنات اس کو اگر کہتے کہ اے احمد آدم تم نے کہاں بھیج دیا میں اندھا ہو گیا تھا جیسے اس شخص نے دعا پڑھی اندر ہو دیکھو یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے کس کی تعلیمات ہے اس لیے ابن قیوم بڑی پیاری بات فرماتے جاد المان میں کہ نبی کی بات کو کبھی چھوٹا نہ جاننا یہ دیکھ لینا کہ وہ کس بڑے کی بات ہے یہ دیکھ لینا کہ وہ کس بڑے کی بات ہے سورہ بکرا سورہ بکرا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی سورہ بکرا پڑھتے ہیں پڑتے ڈیلی روز پڑھتے آپ آخری دو آیت میں مکمل سورہ بکرا آخری دو آیت کی الگ فضیلت ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا میں مکمل سورہ بکرا کی آج وہ فضیلت بتاؤں گا جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی بڑے افسوس کی بات ہے لیکن آپ کو معلوم ہے میرے جتنے پیشنٹ ہیں چاہے وہ کینیڈا کے ہوں چاہے وہ یو ایس کے ہوں چاہے وہ آپ کلکتہ کے ہو اور حیدرآباد کے ہو چاہے بمبئی کے ہو وہ لوگ ڈیلی سورہ بکرا پڑھتے کتنے اس میں بارہ بارہ سال کے بچے بھی موجود ہیں اور خود میں بھی اور میری اہلیہ بھی اور ہم لوگ کب پڑھتے اکثر تحجد کے وقت پڑھتے کیونکہ اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جو ہے سورے بکرا کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا بچہ ان کے گھوڑے کے بازو میں بندھا ہوا گھوڑا جو بندھا ہوا تھا اس کے بازو میں سویا ہوا تھا اور وہ پڑھتے جا رہے تھے اور آسمان سے ایک روشنی نظر آئی اس کو اس روایت کے نام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بکرا کی فضیلت میں لے کر آئے سورہ بکرا کی فضیلت میں لے کر آئے جب وہ روشنی آئی اور گھوڑا زیادہ بھدکنے لگا تو وہ صاحب ڈر گئے کہ یہ گھوڑا میرے بچے کو کدل نہ دی تو انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور جب یہ واقعہ اللہ کے رسول کو نے بتلایا صبح کے ٹائم پہ تو اللہ نے فرمایا کہ اے تو نے سورہ بکرا کو پڑھنا بند نہ کیا ہوتا وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سننے آئے تھے صبح ہوتی تو سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اب سنو اب تک ہم لوگوں نے حدیث میں یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں سوریہ بکرا پڑی جائے اس گھر میں تین دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا اس کے علاوہ کتنے لوگ جانتے ہیں سوریہ بکرا کی اور کتنی فضیلت ہے کیا ہے فضیلت اور اور آپ کو معلوم ہے سوریہ بکرا کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اور میں کسی اور حدیث کی کتاب کی بات نہیں ہوں امام مسلم وہ تو تین دن وہی والی وہی حدیث ہے امام مسلم لے کر آئے لیکن اس کو کہاں لائے معلوم ہے تحقیق نہیں ہوگی لوگوں کی سب کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سوریہ علیہ عمران کی تفسیر میں لائے کس میں سوریہ علیہ عمران کی تفسیر میں لائے کہ اللہ کے رسول نم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بکرا پڑھ لیتا ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پہلی بار سنیں آپ لوگ سے جو شخص سورہ بکرا پڑھ لیتا ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں اور یہ میں نہیں کہتا ہوں آج میں جب علاج کرنے جاتا ہوں اور لوگوں کو جب سورہ بکرا پڑھنے دے دیتا ہوں تو وہ ان کے جن خود کہتے ہیں میں بولا کیا لے بھائی تیرے بولے تیرا جاد تیرے سورے بکرے پڑھنا کی وجہ سے تیرے تیرے اس گھر کے باہر شیخ ایسی دیوار بن گئی ہے کہ نہ میرا جادوگر آ پا رہے نہ میرے رشتے دار اندر آ پا رہے اور وہ جتنا بھی جادو ہے جو لوگ پڑھا ہے ان کو لوٹ بھی جا رہے ہیں واپس اللہ اکبر سوچو یہ سورہ بقرہ کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج نے فرمایا لو حاضل قرآن اللہ جبل لیکن ہم کب سمجھیں گے کہ کسی پہاڑ پہ نازل کر دو تو پہاڑ جبل پہاڑ ریزا ریزا لیکن ہم کب سمجھیں گے ہم تو ریزا ریزا ہوتے ہی نہیں ہیں آپ یہاں سے سنیں ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گے جا کر شیخ صاحب بولا رہے تو کتنے آئے اور کتنے چلے گئے کہاں کان پہ جوئی رہتی ہے لیکن ڈھال کے ہم اہل حدیث اہل حدیث کو نہیں بولتے اہل حدیث اس کو بولتے جو اللہ کے راہ میں پوری جد و جہد کرتا ہے عمل کرنے کو صرف شرک اور شرک اور بیدت سے بچا تو اس کو اہل حدیث نہیں بولتے یہ شیطان نے جو کھیل کھیلے نا اس کو لپاٹ کے پہلے باہر نکالو آج آج نکال دو اس کو یہ اپنے دماغ کیونکہ یہی کھیل بنی سہیل کے ساتھ کھیلا تھا کہ تو جنت میں جائے گا تم یہودی جتنے ہو نا تم جنتی ہو کیونکہ تم موسا علیہ السلام کی پیروکار کر چکے ہو اضاء علیہ السلام کی تمہارے اندر بڑے بڑے نبی آئے تم جنتی یہ غلط ہے اس کو نکالو اللہ میرے سے ایک شخص نے پوچھا کیونکہ میں پہلے کیا تھا تو ایک شخص کہتا ہے تھا وہ تو وہ کہتا ہے ارے شرک نہیں کریں گے تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا ہوتا ہے نا یہ بات قرآن کی عید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر کے ہر گناہ کو شاید ہے کہ معاف کر دے ہے نا لیکن شرک ہو تو اس کی بنیاد پہ وہ آدمی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے معلوم ہے آپ کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو میں اس کو کیا بولا چلو ٹھیک ہے تمہاری بات کو میں تسلیم کر لیتا ہوں آپ جانتے ہو کہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اللہ کے رسول فرماتے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ جلا دینے والی ہے شدت ہے اس کے اندر ستر گنا زیادہ شدت والی ہے تو بولا ایک موم بتی لاؤ اس کو جلاؤ اور اپنی انگلی کو آپ صرف پندرہ سیکنڈ اس کے اوپر رکھ کے دکھاؤ تو بولتا ہے ارے شیخ صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہو تو پانچ سیکنڈ کوئی نہیں رکھ سکتا تو بولا پھر وہاں تم کیسے رہو گے تم جو بولتے ہو کہ میں جہنم میں کاٹ لوں گا پھر تو جنت میں جانے بولا اتنا آسان نہیں ہے میرا نبی جنتی ہونے کے باوجود بھی دن بھر میں کئی بار پناہ مانگتا تھا آپ سے ہے نا اللہ عما اجر من النار صبح اور شام کے اسکار میں موجود ہے سات مرتبہ پڑھو سنن بہکی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ فرماتے کہ جو شخص فضر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لے اللہ عما اجر من النار اللہ عما من النار تو اللہ تبارک اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے تو یہ ہے میرے بھائیوں اچھا علاج کا جو سب سے بڑا منواتا تھا یہ تھا سورہ بکرا سورہ بکرا کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتے ایک تو حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں تین دن تک پڑی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا دوسری حدیث یہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے اس دن جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کو روایت کرنے والے کون والے خاطب وہی خطیب وہی کون ہے معلوم ہے خطیب وہی یزید کے والد کا نام کیا تھا وہ فرماتے کہ اس کے اندر جو عربی میں لفظ حدیث کا بتل بتل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس سے مراد جادوگر ہے اس سے مراد جادوگر ہے سمجھ رہا اب یہ تو ہو گئی بات سورہ بکرا کی اس کے علاوہ نانگ لینے میں جادو کا سب سے اہم علاج وہ ہے کہ ہجامہ کرایا جائے کیونکہ پیر سے درد شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پیر سے نانگا ہے اس کو تو پیر پر ہجامہ کرایا جائے ہجامہ کے بارے میں بھی کئی طویل باتیں ہوں گی انشاءاللہ پھر کبھی ایک مسلسل اس کا موضوع رکھتے ہیں ہجامہ کے بارے میں اللہ کا فرمایا کہ تم تین چیز سے شفا حاصل کرو شہد کو پینے سے قرآن سے اور ایک روایت میں آنکھ کو داغنے سے بخاری کی حدیث سے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں تم کو آنکھ سے داغنے سے منع فرماتا ہوں یعنی وہ منسوخ ہو چکا ہے عمل وہ اللہ کے دور تک ہی تھا لیکن ہجامہ میں بھی شفا اللہ کا فرماتے ابن کی حدیث ہے کہ جب مجھے معراج میں لے جائے گا فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو حکم دے کہ وہ ہجامہ کرائے اس میں شفا ہے ابن قیوم فرماتے ہیں جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جاد المات کے اندر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ نے اپنے سر کے بیچوں بیچ ہجامہ کرایا تھا سر کے بیچو بیچ ہجامہ کر اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جادو ہوا تھا اور لوگ انکار کر دیتے ہیں سرے سے کہ آپ نے جادو کے لیے کبھی نہیں اس میں بڑے بڑے عمری عالم بھی ہے تو میں نے ان کو جب یہ دلیل بدلے تحقیق نہیں تھی تو اس حدیث کو صحیح ستہ کے اندر آپ کو نہیں ملے گی یہ حدیث جو ہے کتاب کا نام ہے جاد الماد جاد ابن قیوم جو اور ایک کتاب ہے ابن قیوم جو طب نبی دو کتاب لوگ ضرور مطالعہ کریں یہ میری فیوریٹ کتاب میں سے انشاءاللہ اس کا مطالعہ ضرور آپ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اب جادو اور جن کا فائنل علاج جو میں اپنے تجربے سے آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن وہ علاج کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کو اپنے دماغ میں بٹا لیں یہ جو ہمارا علاج کا سیکشن ہے اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث ہے وہ آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قرآن شفا ورحمۃ ولا الظالمین اللہ خسارا یعنی ہم نے پورے قرآن کو شفا بنایا ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی سورے ہی پڑھ رہا ہے تو اس میں شفا ہوگی وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آج سے اس کو شفا ہو سکتی ہے بشرط ہے کہ دینے والا آدمی جو جو وہ اپنے تجربے سے لوگوں کو دے گا وہ اپنے تجربے سے لوگوں کو بتائے گا کہ اس کو کس طریقے سے شفا ہوگی سمجھ رہے ہیں بات کو کون سی حیض سے اس کا مر جائے گا وہ اس کے تجربے پہ ڈیپینڈ ہے اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کے اندر اللہ کے رسول وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور فرماتے کہ اے اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم ہم یوم جہالت کے اندر دم جھاڑ پھوک کا کام کیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا دم جھاڑ پھوک مجھ پر پیش کرو مجھ پر پیش کرو جب انہوں نے پیش کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے یاد رکھیے گا بات کو یاد رکھے وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے دوسری ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابیہ پر دم کر رہی تھی تو اللہ کے فرمایا کہ اے عائشہ اس بچی پر قرآن کی یعنی کتاب سے اللہ کی کتاب سے دم کرو اس میں شفا ہے یعنی آپ نے کسی مسلسل کسی سورے کا نام نہ لیا کسی آیت کا نام نہیں لیا آپ نے چھوٹ دے دی کہ آپ اللہ کی کتاب سے اس پر دم کرو یہ سفایا ہو جائے گی تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ارے بھائی سورے فاتحہ کا ذکر ہے نا کہ اللہ کے نبی سلم کے صحابہ سفر میں تھے تو بچھو نے ڈنگ مارا تو سورے فاتحہ کو ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آگے لے سات مرتبہ پڑا سات بار تھوک لگایا تو شفا یاب ہو گئی تو میں ان سے کیا پوچھتا ہوں کہ جب آپ احسن البیان اٹھائیں گے تو اس میں سورہ کافرون کے اندر آتا ہے ہے اس کی تفسیر میں صحیح حدیث امام شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس کو صحیح سمجھ سے لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے بچھو نے ڈنگ مارا بچھو نے ڈنگ مارا آپ نے کیا کیا سورے فتیاں پڑی نہیں آپ نے پانی اور نمک منگایا کیا کیا پانی اور نمک منگایا سورے کافرون کو پڑا اور پھر اس کے بعد تینوں کل کو پڑا اور اس کو رگڑا اب یہاں آپ نے تھوک کا استعمال نہیں کیا یعنی بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بلّہ صحابہ خلاف تھے یا اللہ کا رسول نہیں یہاں پر ہم کو پوری چھوٹ دی جا رہی ہے مولف کو بھی اور علاج کرنے والوں کو بھی کروا کر تم قرآن سے کوئی بھی آیت کو پڑھ سکتے ہو جو تم کو اثر کرے تو میں کیا کرتا ہوں دیکھیے سب سے آسان علاج کا طریقہ ایک تو توحید اس کے بعد ٹی وی وغیرہ میوزک نکال کر کے دوسرے نمبر پہ نماز کی پابندی خاص کر فضر کی نماز فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر آتا ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر یہ جو گردن کا حصہ ہے اس کے اوپر تین گراہ لگاتا ہے پھونک کر کے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کو اور آگے لے کر چلتے ہیں حضرت ابو سے اور فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح گرا ہے جس طرح ایک جادوگر گرا لگاتا ہے پھر فرماتے اللہ کے رسول اللہ کہ اگر وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرا کھل جاتی ہے سنیے دوسرا دوسری گرا کب کھلتی جب وہ وضو کرتا ہے تیسری گرا اس وقت کھلتی جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اگر وہ اسی میں صبح کر دیتا ہے تو شام تک امام بخاری حدیث کو آگے لے جا رہے ہیں شام تک اس کے دماغ میں برے خیال آتے اور وہ سست اور کاہل رہتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کے نیچے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی جو سورج نکلتے سوتا رہا تو اللہ کا میں پیشاب کرتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اب جب پیشاب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو ڈائبٹیز سر میں درد بدن یہاں سے اثرات شروع ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جن ایک ہوتا ہے اس کا اثر اور جن کے جسم میں رہنے کا سارا دار و مدر اس کے اثر پہ ڈیپینڈ ہے کس چیز پہ ڈیپینڈ ہے اس کے اثر پہ وہ نکلنا بہت ضروری میں اللہ میرے پاس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اثر کس طریقے سے ہوتا ہے جن کس طریقے سے اور کس طریقے سے نکلتا ہے میں لوگوں کو دو چیزیں پڑھنے کے لیے دیتا ہوں کثرت سے ایک ہے سورہ دکھان کی آیت نمبر 42 سے لے کر کے 46 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان شجرت الزقوم طعام العسیم کالمحلی یغلی فی البطون کغل للحمیم خذوه فاحتلوا الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم اب میں زیادہ ترجمہ نہیں کروں گا اس کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا جادو سے کیا تعلق ہے تو اس کے اندر تو جہنمیوں کا ذکر ہے صحیح ہے نا ذکر ہے نا جہنمیوں کا ان کے عذاب کا ذکر ہے ان کو زکوم کا درخت کھلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تاکہ ان کی آنکھ جو ہے وہ گل کے نیچے گر جائیں گی ابن رحمت اللہ فرماتے کہ جب جادو اور جن کا مرض پرانا ہو جاتا ہے تو بغیر عربک میڈیسن کے وہ نہیں نکل سکتا عربک میڈیسن کے وہ نکل نہیں سکتا جیسے کہ سنا مکی کی پتی سنا مکی کا پاؤڈر شہد کا استعمال کلونجی کے تیل کا استعمال زیتون کے تیل کا استعمال اس کے علاوہ جو بھی تجربات والی چیز ہے جو مولج دے گا آپ کو جس میں میں نمک دیتا ہوں لوگوں کو نمک کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ابن عمر فرماتے جو قرآن کی آئے تھے کہ ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے بارش کا پانی آگ کو لوہے کو اور نمک کو لیے رحمت بنا کے تو اس میں نمک کا ذکر بھی ہے اور وہ حدیث جو میں نے بتائی کہ آپ نے نمک کا استعمال کیا یہ بھی یہاں سے ثابت ہے کہ نمک میں شفا ہے اللہ نے استعمال کیا ہے بچھو کے ڈنگ مار جانے پہ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو مولک جو ہے طب نبی اور طب کے استعمال سے کیونکہ اتنے فرماتے ہیں کہ جین اور جادو جب قرآن ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے تو وہ صرف قرآن سے نہیں نکل سکتا اس کے لیے طب نبی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اب میں واپس آتا ہوں اپنی جگہ پر جو میں نے قرآن کی تلاوت کی کی چو دیتا ہوں لوگوں کو میں چونکہ یہ پیڑ جو ہے نا پیڑ یہ سارے مرض کی جڑ ہے جین اور جادو کی سن لو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ہم لوگ گنتی کے دو یا تین مول یہ بات جانتے ہیں باقی کسی کو نہیں مانو سمجھ رہا یہ بات اور یہی وجہ ہے کہ میرے دشمن حیدرآباد میں بہت بن گئے جب میں بیان دینا شروع کیا کہ بھائی یہ تو ہماری دکان توڑ دے رہا ہے یہ تو لوگوں کو بتا دے رہا ہے کہ جادو کہاں سے ختم ہوگا کیسے ختم ہو تو یہ پیٹ کی صفائی ہم کو کرنا ہے لیکن قرآن کے ساتھ کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ان شجرت زکوم کھلایا جائے گا زکوم گزر تام کل محلی اگلی فلم اور کھولتے ہوئے پانی سے جو ہے اور جب یہ پڑھنا لوگ شروع کرتے ہیں ذکر کرنے میں ان کو دیتا ہوں قرآن تو میں کیا کرتا ہوں اللہ کے نبی سبق نے جو عدد قائم کیا پڑھنے کا وہ ایک ہے تین ہے سات ہے گیارہ ہے اکیس ہے ستر اور سو ہے اس سے زیادہ آپ نے کبھی صحیح حدیث کے اندر نہیں کہ آپ نے کسی ذکر کو کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو سو سے زیادہ محنت پڑھنی ہے سو بار پڑھو پھر شروع سے ایک سے لے کر سو مرتبہ پڑھو ایسے ہی آپ تین مرتبہ پڑھ لو سات مرتبہ پڑھ لو گیارہ مرتبہ پڑھ لو تو کیا ہوگا آپ کو پڑھنے سے آپ کو وامٹ اور موشن ہوں گے جن نکلتا ہے سن لو جسم سے کان کھول کے سن لو میری جہاں تک آواز جاری جن اور جادو نظر بد کا اثر اور جن کا اثر نکلتا ہے موشن سے وومٹ سے جسم کے کھجانے سے سردی سے اور کان کے محل سے پھر سنو جن اور جادو جسم سے نکلتا ہے وومٹ سے وومٹ سمجھتے ہوں گے آپ لوگ الٹی سے موشن سے بدن کے کھجانے سے ناک سے جو سردی کا پانی نکلتا ہے کان سے جو کف نکلتا ہے کف ہم لوگ ہوتا ہے کف نہیں ہوتا وہ اصل میں جین اور جادو کے مس کر جانے سے بنتا ہے سمجھ رہا یہ وجوہات جین اور جادو کے باہر نکلنے کو سمجھ اب اس کو نکالنے کے لیے ایک تو یہ چھ آیت ہی ہو گئی اور میں لوگوں کو دیتا ہوں اگر شدید قسم کا جادو اور جین طاقتور ہے اللہ کے حکم سے تو میں لوگوں کو دیتا ہوں سورہ نجم سورے سورہ نجم اس کے علاوہ سورہ سبق سورہ تہا لیکن یہ پڑھنے سے طبیعت بہت خراب ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو پڑھنے سے پہلے جو ہے شہد کا پانی آپ لوگ کم از کم آدھا لیٹر پی کر کے بیٹھیں گے اس کے بعد ہی پڑھیں گے آپ لوگ کیوں کیونکہ سورہ نجم کا کام کیا لگتے کہ جن کو توڑتی ہو جن کے ایک ایک حصے کو کاٹ کر کے توڑ کر کے پیٹ میں جمع کر دیتی ہے اگر آپ بغیر پانی کے پیو گے تو وہ حصہ وہیں رک جائے گا اور آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی یاد رکھ لو اگر آپ کسی کو بتائیں گے بھی علاج تو اس کو یاد دہانی کر دینا کہ پڑھنے سے پہلے شہد کا ایک بوتل پانی پی کر کے بیٹھے ورنہ اس کو جسم کا اگر کوئی حصہ جن کا ٹوٹا یا کٹا تو وہ اس کو تکلیف دے گا اس لیے پانی پی کر کے بیٹھنا دوسری چیز جب جن طاقتور ہوگا تو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے گا چونکہ وہ مرنا شروع ہو جائے گا یہ اس کی موت ہے یہ جو میں تو جو سورج آپ کو بتا رہا ہوں گے اس کی موت ہے تو وہ کیا کرتا ہے پیشنٹ کو نیند لانے کی کوشش کرتا ہے نیند تاری کرنے کی کوشش کرتا ہے اب نیند سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے برف کا پانی لے کر کے بیٹھے اس کو منہ پر مارے بار بار اور پڑتے چلے جائیں یا کلونجی کے دو بون جو ہے اپنے ناک کے اندر ڈالے تاکہ اس سے جو ہے جن سڑک کے اوپر آ کر نہیں بیٹھے اور وہ پیٹ پر ہی رہے اور نکلنا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میری تحقیق جو میں اب تک کہ بڑے سے بڑے جن جو چھ مہینے کے اندر اللہ حافظ کہہ کے نکل جاتے اللہ کے دن سے لیکن پیشنٹ توحید والا ہو اور محنت کرنا پڑے بغیر محنت کے جین اور جادو کا علاج نہیں ہو سکتا اور ایک چیز اور بتا دوں جو لوگوں کے اندر یہاں مشہور ہے کہ فلاں صاحب روپیہ بہت اچھا پڑھتے ہیں رقیہ روپیہ سے علاج نہیں ہوتا سن لو رکیا پڑھنے سے علاج رکیا جو ہے وہ ڈائگنوس کے لیے ہوتا ہے ڈائگنوس سمجھتے ہیں نا آپ لوگ ڈائگنوس کس کو بولتے ہیں معلوم ہے جیسے ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم کو چیک کرتا ہے چیک کرنے کے بعد ہم کو گولی دے دیتا ہے اب یہ گولی آپ کھائیے اور تین دن بعد آئیے پھر میں آپ کو چیک کروں گا سمجھ تو رکیا جو ہے چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اسی لیے میں کیا کرتا ہوں جب پیشنٹ کو میں صبح سے شام تک ہی پڑھنے دیتا ہوں اور جب اس کو پڑھائی میں بٹھاتا ہوں شہد کا پانی یا زعفران کا پانی یا ریٹے کا پانی پلا کر اس کو پلا کر تو جتنی محنت اور صبح سے شام کی ہے جتنے ٹکڑے اس کے جن کے پیٹ میں جمع ہوئے وہ وہ وامٹ سے باہر آ جاتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر سمجھ گیا تو یہ جن اور جادو کا سب سے آسان طریقہ ہے اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ میری بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کے لیے میں معافی چاہوں گا اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سچے دن کو پیش کرنے کی کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قرآن و سنت پر قائم رکھے اور ہمارے بھائی بہن جو اس میں مفتلا ہے اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگوں سے کام لے ان تک اس آسان علاج کو پہنچا اللہ اور ان الحمد اللہ رب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے تو سوال کر سکتے ہیں موضوع پر اور کوئی بہن اگر سوال کرنا چاہتی تو سوال کر سکتے ہیں جی بالکل جی جیسے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ذہنی طور سے جسمانی طور سے تو گیارہ سال کا ہو چکا ہے الحمد للہ لیکن ذہنی طور سے اس کا جو شعور جو ہے وہ پانچ سال کے بچے کا ہے تو سب سے پہلے دیکھیے میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ اگر جادو اور جن کا کوئی مرض ہوا یا نظر بد کا کوئی معاملہ ہوا تو اس کے اوپر جسمانی کوئی بھی دوا اثر نہیں کرے گی اگر کرے بھی تو ٹیمپرری وقت کے لیے کرے گی پھر اس کا مرض ویسے روحانی مرض ہے ان شاء اللہ تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ فدر کی نماز کے بعد سب سے پہلے صبح اور شام کے اسکار میرے بھائی جو شخص صبح اور شام کے اسکار نہیں کرتا سن لو لا اللہ شریف لون ملک اور سو مرتبہ وہ بچ ہی نہیں سکتا دین اور جادو کے حملے سے سن لو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ علامہ ہو چاہے وہ دائی ہو چاہے وہ نہیں بچ سکتا تو صبح اور شام کے اسکار کرنا اٹس اے کمپلسری کیوں میں کوئی چیز بتاتا چلتا ہوں جن جب کسی کے جسم سے نکلتا ہے نا تو اس جگہ پر سوراخ ہو جاتا ہے سن لو آپ کو معلوم ہے ہم لوگ کے پاس ایک کتاب آتی ہے نا میں بڑی فیمس ہے وہ کتاب وہ کتاب کا نام ہے ہے نا پہ آپ لوگوں کے پاس کتاب ہو ہسن المسلم کے معنی کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے ہسنول کے معنی کیا ہے ہسنول کے معنی قلعہ اس کے جو کتاب کا انگلش میں نام ہے فورٹریس آف مسلم یعنی مسلمان کا قلعہ تو جن جب جسم سے نکلتا ہے زیادہ تو جسم میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کی دنیا اور انسانوں کی دنیا کے درمیان ایک بیریئر رکھا ہے ایک دیوار ہے جب وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی جن اس سوراخ کو دیکھ سکتا ہے جب تک آپ صبح اور شام کے اسکار کرتے رہو گے وہ دیوار بند رہے گی جیسے آپ نے اسکار کرنا بند کر دیا باہر کا جن اس کو دیکھے گا اور اندر داخل ہو جائے گا اسی لیے علاج کرنے والے اور کروانے والے ان سب کے لیے جو نہیں بھی ہے میں تو نہیں چاہوں کہ آپ لوگ انتظار کرو کہ آپ کے اوپر جادو ہو جائے نوز بلا تو ابھی سے کوشش کرو کہ کم از کم سو مرتبہ اللہ وحد اللہ شریف کیونکہ اس کے اور بھی فضیلت ہے جنہوں جادو کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہے جانتے ہوں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کے دور کا غلام آزاد کرنے کے اور کئی کئی سو نیکیاں ہیں اور گناہ جھڑ جاتے کئی اس کی فضیلت ہے انشاءاللہ تو یہ بہت ضروری ہے اور بچے کو کیا کرے پونا گلاس پانی لیں اور اس کے اوپر توبہ کیا ہے توبہ کی گاڑی بند دے دیجیے گا ربی شہری صدری ویسری اس کو ستر مرتبہ پڑے اور اس کو دم کر کے دیں اس کا مل زیادہ رہے گا امید کرتا ہوں سوال کا جو مکمل ملا ہوا اور کوئی بات نہیں میرا سننے میں نہیں جی جی وہاں سنا ہے ہے کہ ان کا جو دیکھے جیسے کور اور بہت اچھی بات ہے سادہ بہت ہم دکھائے تھے تو کام بہت جگہ تھا کی بات آئی تو وہاں پہ ان شاء اللہ اور میرا نمبر ہے بھائی کے پاس ہے رابطہ قائم کر سکتے مسجد والے کے پاس ان شاء اللہ میں بھی ان کے خلاف فون پہ کروں گا اور روکیاں پڑ دوں گا ان شاء اللہ اور ان کو بتاؤ کہ جن اور جادو کا بڑا آسان ہے وہ موشن اور وامٹ سے نکل جاتا ہے یہ شیاطین کی اوقات ہی نے رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان جو ان کانا ضعیفہ اس کا دور تو کمزور ہے لیکن تم توحید والے ہونا تم عمل کرنے والے ہونا ٹھیک ہے اور کوئی بھائی جی سوال پھر سے ایک بار کریں گے نہیں مکمل سورہ بکرا ہے وہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کرتا تو اس کی تفسیر جو ہے آپ کو سوریہ عمران کے اندر صحیح مسلم کے حدیث کے اندر ہے وہ تو سوریہ المران کی تفصیل اور سورہ بقرہ کی تفصیل یعنی پوری مکمل سورہ کی تفصیل میں امام مسلم اس کو لے کر آئے کہ جو شخص پڑھ لیتا ہے چاہے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آئے آج ہی مسجد میں آئے تھے اور وہ ان سے بات چیت بھی تو بولے کہ ہاں میری ایک بہن ہے وہ جانے تھے کہ تو آپ دیکھ رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا میں بھائیوں سے ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں پر علاج میرے سے کانٹیکٹ علاج کے لیے نہیں بڑے ہم لوگ جو سنے ہیں اپنے علم کے اضافے کے لیے یا جو شک و شبہ ہے اس کے لیے اگر آپ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو بات میں رکھتے کیوں کیونکہ اس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے تو بعد میں رابطہ قائم کریں گے تو اگر ہم لوگ پروگرام سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے علم کو اگر آپ کے دماغ میں جو ہم نے سنا ہے کوئی شک و شبہ ہو یا کوئی اور آسان طریقہ جاننا چاہتا ہے تو ان شاء اللہ آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں جنسان جی۔ کو کیا کیا بھائی نے حالانکہ میرا موضوع جن کے اوپر نہیں ہے جادو کے اوپر ہے کہا جن جادو نہیں جادو کی حقیقت اور اس کا علاج ہے لیکن پھر بھی میں انتظامیہ سے پرمیشن مانگوں گا اگر انہوں نے اجازت دیے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں اصل میں بھائی نے ایک سوال کیا کہ کون سی وجوہات ہے جس وجہ سے جنات جو ہے انسانوں میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سورج خوف کیا تم پر چھتیس ہے کہ ہم نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر ایک شیاتین کو مسلط کر دیا ہے تو وہ کیا ہے سب سے پہلے تو نماز سے دوری اسکار صبح شام کے نہ کرنا یا پھر گھر سے نکلنا بغیر گھر کی دعا پڑے ہوئے آپ کو معلوم ہے پورے حدیثوں کے اندر صرف یہ ایک دعا ایسی ہے جس کو پڑھنے سے تمہارا حمزاد بھی تم سے الگ ہو جاتا ہے معلوم ہے کون سی دعا ہے بسم اللہ توکل تو اللہ قوت اللہ بلّہ اللہ کے رسول فرماتے سنا نبود کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا حمزہ اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ باہر نکل کے جو شیاتی اس کے انتظار میں کھڑے کہ اب یہ باہر نکلے گا تو ہم سے یہ کام کرائیں گے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے تو بولے میں اس کا حمزہ ہوں اس نے کچھ ایسے کلمات پڑھے کہ آسمان سے صدا آئی ہے کہ اے بندے سنیے تیرے یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو اللہ کی پناہ میں آ گئے یعنی ایک واحد دعا ہے جس کو پڑھنے سے تمہارا حمزاد بھی الگ ہو جاتا ہے آپ لوگ سوال کریں گے کہ حمزاد کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماد کی حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا ہے جو اس کا کریم ہے جس کو کریم کہتے اور اردو میں حمزاد کہتے تو صحابہ نے بڑا پیارا سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ نے میں کیا کہوں اس جماعت کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن میرا والا برائی کا حکم نہیں دیتا اب اس سے دو چیز اس سے دو دو دو حدیث چیز کی دلیل ملتی ہے حدیث سے ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزات ہے وہ برائی کا حکم نہیں دیتا نبیوں کو اور ہمارا حمزات جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم لوگ کے لیے اگر کوئی نارمل جین آ جائے کیونکہ جینوں میں بھی کئی کیٹیگری ہے فریت ہے جس کا ذکر سورہ سبا میں ہے مارید ہے جس کا ذکر سورہ صافات کے اندر ہے حمزات ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں کے اندر ہے معلوم ہے آپ کو اگر حمزات آ گیا نا تو بڑی تکلیف جو ہے کیوں کیونکہ وہ انسان کے ساتھ رہا ہے اور ٹرین رہا ہے جھوٹ بولنا اس کو بڑا پیارا آتا ہے دھوکہ دینا اس کو کیونکہ انسان کے ساتھ تو ہے اس کا برا پہلو ہے نا وہ حمزات کا نے انسان کا برا پہلو تو جب وہ انسان مر جاتا ہے اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ بھائی یہ راستے سے مت جاؤ یہ آدمی یہاں پر ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا تو وہ روز وہ آدمی کو دکھتا ہے تو وہ آدمی ایکچولی جو اس کا حمزاد رہتا ہے نا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا حمزاد اس کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو قبرستان اور اگر وہ ہندو ہے تو شمشان گھاٹ تک جاتا ہے اور وہاں سے جادوگر جو ہے اس کو چلا کسی کر کے یا منتر پڑھ کے حاصل کر کے لاتے ہیں پھر اس سے کام لیتے ہیں سمجھ رہے آپ تو ایک وجوہات تو یہ ہے اپنا سوال میں وہیں پہ آ رہا ہوں ایک وجوہات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ بغیر بیت الخلاء کی دعا پڑے اور بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کپڑا اتارتے تو اللہ تعالیٰ سوریہ رات کے نمبر ایک سو ستائیس میں فرماتا ہے کہ یہ ابلیس اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے یعنی وہ لوگ آپ کو دیکھتے حضرت عبداللہ ابن باس فرماتے ہیں کہ جنات جو ہے انسان سے پہلے کی مخلوق ہے اور ان کی تعداد ہم سے بھی زیادہ ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے وہ سمجھ رہا تو ایسی غلطیاں کرنا دوسری چیز ہے کہ ناپاکی کی حالت میں رہنا یہ سب وجوہات ایسے ہیں جن کی وجہ سے جنات کا حلول ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے جیسا امید کرتا ہوں سوال کا جو مکمل ملا ہوں آپ آپ یہ حدیث تو آپ بولے تو میں جان گیا نا میں وہ حدیث بتا رہا تھا جس کی آپ لوگ کو نہیں مانا کیوں وقت نہیں ملے گا اللہ اس کے رسول کے لیے وقت نہیں ہے یہی تو بات ہے نا دیکھیے میں بھی جب سورے بکرا آج سے ساتھ سالے ہنسنے کی بات نہیں ہے جب میں نے بھی شروع کیا تھا تو میں ساڑھے چار گھنٹے میں ختم کرتا تھا اس کو کتنا اب میں اس کو چالیس سے پینتالیس منٹ میں ختم کرتا ہوں الحمد للہ تو جیسے جیسے اب دیکھیے اللہ قرآن میں کیا حدیث میں کیا بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف تم بڑھاتے ہی نہیں ہو تم کو پہلے ہی قرآن بہت کرنا شروع ہو جاتا ہے برا نہیں ماننا میں ایک مثال سے بتا رہا ہوں تو آپ کوشش کرو ان شاء اللہ جب آپ کو ڈھائی پڑا اتنا مشکل لگ رہا ہے ان شاء اللہ آپ چالیس سے پینتالیس منٹ میں اس کو ختم کر لیں گے ایک وقت سے اور بہت ضروری ہے آپ کو بتا نہیں سکتا ہو کہ سورہ بکرا پڑھنے سے کیا فوائد ہے اس کے ولہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں روز اس کی تلاوت کرتا ہوں اور میرے سارے سے بھائیوں کو میں یہ بولوں گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو چھوڑو مت ان شاء اللہ وقت نکالو اس کے لیے ہجامہ کے لیے انشاءاللہ ایک ٹاپک کریں گے ہجامہ کے دو طریقے ہیں ایک تو آگ سے کیا جاتا ہے جس کے لیے کانچ کا گلاس لیتے ہیں اس کے اندر روئی کو جلا کر کے رکھتے تاکہ ویکیوم بن جائے یہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں اور میری اہلیہ جو عورتوں کا ہجامہ کرتی ہے میں مردوں کا کرتا ہوں بہت کم کرتا ہوں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اردو میرے کو نہیں آتی آپ ذرا اس کا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل چائنا کے کٹ آتے ہیں وہ کٹ آپ لے لیجیے بہت آسان ہے انشاءاللہ اور اگر آپ کو سیکھنا ہے تو یو ٹیوب کے اوپر جائیں گے آپ کلک کریں گے یو ٹیوب تو اس کے اندر پورا پروگرام کہ جامع کرنا بڑا آسان ہے اس کی کتابیں مجھے آپ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے آسان ہے جامع اور اس کے کون کون سے پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ حدیث کے اندر مل جاتے ہیں جادوگر کو لوگوں کے بارے میں کیسا پتہ چل جاتا ہے اچھا ایک بہت اچھا سوال بھائی نے کیا میں یہی چاہتا کہ ٹاپک پہ آئیے ہمارا ٹاپک جادو کا ہے لیکن ہم لوگ کیا ٹاپک سے ادھر ادھر چلے جا رہے تھے بہت اچھا سوال کیا ہے اچھا ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے اللہ کے وہاں کوئی غیب جانتا ہے کوئی جانتا ہے گیپ نو پلے کسی کا پیدا نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ علیہ سلام کی پیدائش سے پہلے جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جانتے نہیں جانتے ہم لوگ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں تو یہ گیپ کی بات ہے نا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہ بات سچ تھی وہ بات سچ بھی تھی تو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے مجھے نبی بنانے سے پہلے شیاتی اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ساتویں آسمان تک جا کر کے فرشتوں کے درمیان جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر کرتا تھا تو اس بات کو چھڑا کر لے آتے تھے اچھا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کیوں بتا رہا ہوں بہت اچھا سوال کیا چونکہ آج حیدرآباد کے اندر کچھ منکر حدیث جو ہے اس باتوں کو لے کر پہلے اس نوجوانوں کو طرف کھینچ رہے ہیں تو یہ علم دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ اس کو رکھ لیجیے تو یہ شیطان اس طرح سے اللہ تو توڑو کے جادوگروں نے کیسے بتا دیا وہ حقیقت ہے بات انہوں نے بتائی تھی پیشن گوئی کہ ایک شخص تیری امت میں پیدا ہو تیرے کو ہلاک کو برباد کا وہ صحیح تھی وہ تو یہ گیپ کی بات جادوگر کیسے بتا رہا ہے تو وہ ہے حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ شیطان جو ہے لا کر کاہن کے کان میں ملا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ننانوے بار جھوٹ ملا کر ایک سچ بتا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے تو یہ جو ہے جادوگر اس طریقے سے پتہ کرتے جناتوں اور شیاطین کے ذریعے سے پتہ کرتے ہیں ایسا نہیں بتایا احمد آباد میں بیچ کر کے اس طریقے سے لوگ پتہ کر لیتے مطالعہ مطالعہ کرنے کے بعد زیادہ یاد نہیں رہتا یادداشت بڑھانے کے لیے کیا علاج ہے بہن نے سوال کیا ہے کہ مطالعہ کرنے کے لیے یاد نہیں رہتا مطالعہ کرنے کے بعد یعنی یادداشت جو اس کے اندر کوئی بھی ذکر آسکار یا کوئی چیز یاد کرتے تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریے اور امام مالک رحمت اللہ نے بڑا پیارا واقعہ ہے تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا تھا کہ میں قرآن کا حفظ کرتا ہوں شیخ مجھے آئے تھے پہلے یاد تھے میں بھولنے لگا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ تم سے ضرور کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو تو ایسے چھوٹے موٹے گناہ کرنے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یادداشت کو کمزور کر دیتے کیونکہ گناہ ہوتے رہتے ہو اور وہ بڑھ جاتے اس کے لیے اس کے اوپر اپنی اصلاح کریں ہنجامہ کرائے اور ہمارے جو دعا جو آیت بتائی تھی تب بھی شیلی صدری شہلی صدری امری ہم لوگ لیجیے ستر مرتبہ پانی پر دم کر کے پیے ان شاء اللہ نہیں آتی اور طبیعت بحال لگتی ہے اور فجر فجر سے پہلے یا میں نیند آ جاتی تو کیا کریں بہن نے سوال کیا ہے جب پوری رات نیند نہیں آتی ان کے اوپر کوئی مرض ہے جین اور جادو کا تو وہ کسی مولک سے رابطہ قائم کریں انشاءاللہ اور فجر کے وقت نیند آ جاتی جی بالکل فجر کے وقت نیند آتی تو جادو اور جن کا من سے جیسے کہ میں نے نشانی بتائی تھی اور اس کے لیے فی الحال تو یہی کہ اللہ سے دعا کرے اور فی الحال کے لیے کیا کرے طب ہے کہ, دو سیب کو لے لے ہوں کیا کرے دو سیب آپ لوگ کیا بولتے ہیں کلکتہ میں سیب ہی بولتے ہیں تو دو سیب لیں اس کو اچھا ابال لیں اس کے اوپر سات بار سورے پھاٹیا سات مرتبہ درود سات مرتبہ آئٹل کرسی اور سات مرتبہ چاروں کل لے کر کے اور آخری میں پھر درود جو ہے اس پر دم کرے اس کا چھلکا نکال لے یہ تیب ہے یہ تیب ہے لیکن چونکہ ان پر روحانی پردیش کے لیے میں دم بھی بتا رہا ہوں میں دونوں کو ملا دے رہا ہوں روحانی اور جسمانی کو سمجھ رہا ہے اس پر دم کریں اور اس کے گودے کو خالی انشاءاللہ ان کو نیند آ جائے گی وہ وضو کر کے سوئیں رات کے اسکار کر لیں دو سے زیادہ نہ کھائیں تو زیادہ نہیں کھیت میں کون سے ہیں دیکھیے یہ تو کیسا ہے نا میں نے میں نے بتایا نا سب کا اپنا اپنا تجربہ ہے سمجھ رہے ہیں دیکھو یہ آیت کس میں ہے کون سی آیت ہے کون سی ہاں تو وہ دیکھ لیجیے مالج جی کون سے بتانا ریڈی سے ہو ہاں تو ان کا اپنا تجربہ ہے پڑھنا چاہیے آپ کو غلط نہیں ہو وہ اپنے تجربے میں بتانا کیا ایک ہوتا ہے مصنون مصنون نفس اللہ کے رسول سے ثابت اور ایک ہوتا ہے مجرب جو تجربہ سے اپنا مولک بتاتا ہے جیسے میرا میرا دن بھر دن تجربہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک پیشنٹ کو دیکھا اب اس میں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ جو شاطر جادوگر وہ کیا کرتے کہ ایک ہی جادو کو چار لوگوں میں گھر کے ڈیوائڈ کر دیے تھوڑا کھانا ہے ان کے اندر تھوڑا کھانا ان کے اندر تھوڑا کھانا ان کے اندر اب ہوتا ہے کیا ایک مولک جاتا ہے پڑھنے تو دن گائے ارے ابھی تو یہاں تک کہاں گیا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے ان کے اور چپ چاپ پڑ جاتا ہے اندر تو میں کیا کرتا ہوں اس کے لیے بال جو ہوتے ہیں نا یہ بال کو میں ربڑ بینڈ سے باندھ دیتا ہوں پیشنٹ کے کیوں کیونکہ جب بال آپ پکڑ لو گے نا تو وہ جن نیچے نہیں بھاگ سکتا وہ جن نیچے نہیں بھاگ سکتا جب تک اس کے بال تم کھولو گے نہیں یہ ایک طریقہ ہے جن کو اوپر رکھنے کا اب وہ نیچے جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ بال نہیں کھولو گے اس کی ساری جو طاقت ہے وہ سمٹ کر آ چکی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جن کو اوپر رکھنے کا اس سے بات چیت کرنے کا اب بات چیت کرنے کی بھی علماؤں نے کئی شرائط بتائے یہ بھی سن لو آپ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ابھی بتا دے کون کیا جادو میں تھا تو وہ ڈھائی سال سے پیشنٹ ہے خوش ہو بولا بھائی ہمارے جو علما کی زبان ان کی ویسی تھی بہار کے تو بولا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے علما جو ہے اس سوال سے علما کیا بولتے ہیں کہ آپ کیسے سوال کرو کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جادو کہاں اوپر چھپا کر رکھا گیا ہے آپ مرد ہیں یا عورت اس طریقے سوال کرو آپ سمجھ رہا آپ جانور کی شکل میں ہیں انسان کی شکل میں ہیں لیکن کس نے کیا ہے یہ سوال مت کرو کیونکہ اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ سچ بھی نہیں بولے گا وہ جھوٹ بولے گا کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں جن اور شیاتین جو ہے وہ جھوٹے بہت ہوتے ہیں تو ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتے ٹھیک ہے اور کر سکتے ہیں سوال زیادہ ساڑھے آٹھ کی جماعت ہے نا ہاں ادان ہو جاتی وہ ناشتہ کا انتظام جب تک بول تو مہینے بھی ہیں تو چلا بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں تو سما کی نماز کے بعد ان شاء اللہ اس کا آواز دیے جائیں گے بہت شکریہ